بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بڑی ہی بری وہ چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر دیا سرکشی اور حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں اتارتا ہے پس وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق بنے اور کافروں کو بڑا رسوا کن عذاب ملے گا بہت ہی بری چیز تھی جس کے عوض یہود نے اپنی جانوں کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دیا صرف حسد اور نسلی تعصب کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین رکھتے ہوئے ان پر ایمان نہ لائے اور اللہ کے ایک غضب کے بعد دوسرے غضب کے مستحق ہوئے اللہ کا پہلا غضب ان پر اس وقت اترا جب انہوں نے صرف حسد کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور چونکہ انہوں نے صرف کبر و حسد کی وجہ سے ایسا کیا اس لیے غضب الہی کے ساتھ جہنم کا رسوا کن عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے جو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے اللہ نے فرمایا ان عن عبادتی سید خلون داخرين کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی وجہ سے اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے غافر آیت ساٹھ